بھی خواب آنا لگتا ہے کہ ایسی اوڑیں ہوگی ستر ستر ملے گی ایسے ایسے بڑے بڑے کیلے ہوں گے ایسے بڑے بڑے انار ہوں گے آپ مزہ آ جائے گا ہر ایک چاہتا ہے کہ جنت ملے ہاں کوئی ہے تم میں کھڈم دوائی ہوا ایک بھی نہیں ہوگا چاہے اعلیٰ قسم کا گنہگار ہو مگر وہ بھی یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا اس کو بھی کو شیطان یہی امیدیں امیدہ ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ ستر ماؤ سے زیادہ مہربان ہے تو جنت ہی وہ بھی خواب دیکھنے لگتا ہے ارے یا ایک کالی کلوٹی ہے اس کے ساتھ تو میرا ٹھکانا نہیں ہو تو ستر ستر کے خواب دیکھ رہا پائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جنت کو ہم نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں بنائی پورے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اللہ اس سے شادی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے جنت میں لہریں چلائی ہیں کہ وہاں سے پانی خدا نہیں پیے گا وہاں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی میوے وغیرہ اگائے ہیں ہر طرح کے چرند پرند سب کچھ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ کھائے گا نہیں وہ سب ہمارے لیے بنایا ہے اور ہم کو اس میں بار بار تاکید تھی کہ بھائی تمہاری ہے تمہارے باپ کی ہے ہم تمہیں دیں گے مگر ذرا تم اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی اختیار کرو ہم تمہیں بلا ہیں کہ ہمارے گھر آنا تم بازار چلے جاؤ گے جاؤن ٹھاکی کیا تو ہوئے ہیں تمہیں تو اللہ بھی کہتا ہے ہم اللہ کو کہیں گے اللہ جنت ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھے میں نے تجھے راستہ بتایا تھا ہدئی ناؤن مجدین تجھے کہا تھا یہاں چل کے آنا تو تو وہاں چل کے آیا تو تو پھر کھڈے میں جائے گا تو ہر ایک چاہتا ہے بلکہ یہ ہندو بھی مرتی ہے تو کیا لکھتی ہے اندرا گاندھی تو سو کی ہیں تو جنت مت متنی سور سورگی لکھتے ہیں نا ہاں؟ راجیو تو سور جو راجیو گاندھی کہ من موہن سی مرے گا تو وہاں لکھیں گے سور جو موہن کا پتا نہیں کون اور ہم بھی مرتے ہیں تو لکھتے ہیں رحمت اللہ آئے بھائی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا تو ہر ایک چاہتا ہے جنت ملے بھائی ہم بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں دوا کے بعد دعا ہوتی ہے نا اب اگر میں مسجد میں بیٹھے بیٹھے صبح سے شام تک یا اللہ میری بیماری کو ٹھیک کر دے یا اللہ کینسر ختم کر دے تو اللہ تو وہاں جائیں پہلے جانے سے پہلے صدقہ نکالیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دوا کریں پھر اللہ تعالیٰ کو یوں کہیں کہ یا اللہ جو دوا میں نے کی ہے اس میں تو ہی اثر پیدا کر اس میں شفا تو ہی پیدا کر اس سے مجھے شفا عطا پڑ تو یہ کرنا پڑتا ہے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے اگر دعائی کرتا رہتا ہے تو ہاتھ میں کھجلی نہ ہوتی ہے دوا کا اثر ہے روزانہ تین سو روپئے کی گولی کھاتا ہوں کتنے کی ہاں سب جا کے تمہارے سامنے بیٹھا ہوں سیکھنے کے لیے ورنہ میں دعائی کرتا رہتا تو پتا نہیں تم میری دعا کرتے مفتی رحمت اللہ علیہ گئے گھومو تو نہیں پا رہا ہے بھائی کل تو پاٹھر ہاں، کوئی گڑبڑ نہیں کر جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ہر چیز کے لیے سبب بنایا ہے ہم صبح سے شام تک بیٹھے بیٹھے دعا کریں کہ اللہ میرا پیٹ بھر دے تو بھرے گا ہاں؟ اللہ مجھے پیاس لگی ہے میرے پیاس کو بجھا دے تو بجھے گی اور ہم دعا بھی کریں کوئی سن لے گا کہ بھائی دماغ خراب ہے تیرا اٹھ جا گھر جا کھانا کھا لے پیٹ بھر جائے گا دعا کے بغیر بھر جائے گا ہاں؟ ایک آدمی دعا مانگے کہ اللہ میرا پیٹ نہ بڑھے میرا پیٹ نہ بڑھے اور کھا رہا ہے تو بھر جائے گا نہیں بھرے گا ہاں؟ دعا تو کرے نہ بھرے پھر بھی بھر رہا ہے اور بغیر کھائے دعا کرو نا اللہ پیٹ بھر جائے تو بڑھے گا کمار تھانوی نے لکھا ہے کہ دعا سب بڑا کوئی فکیلت چل رہی تھی تو کسی نے سنا تم جیسے کوئی ہوگا تو گاچی کہ بھائی سبھی برات میں جو بھی آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو یہ دو آدمی گئے گھر اور ایک بڑا مٹی کا ڈھیلا لیا اور اس پر چادر ڈالی اور دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے دعا کر رہی اللہ اس کو سونا بنا دے اللہ اس کو سونا بنا دے اللہ اس کو سونا بنا دے پوری رات دعا کرتی رہی صبح تک یوں لگا کہ ہاں آما کون صحیح اٹھا کے دیکھا تو وہی تھا یار دعا قبول ہوتی ہے مولوی صاحب نے تو یوں کہا تھا یار یہ تو مٹی کے مٹی ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ چھ دعا برابر نہ مار دے پتہ چھ دعا برابر نہ لاگے بات دھیان بھر پڑے میرے جیسا کوئی پہنچ گیا بھائی سوچ ہے نہ کہ صاحب اٹھے کہ خدا کا شکر مانو کہ یہ مٹی رہی تو سونا نہ بنا ورنہ سونا بن جائے تم خوب لڑتے وہ کہتے میرے جاؤ بولتے میرا کہاں مات بڑا اسی سے لڑ نہیں بنایا چلو ہو گیا تو شاید وہ گانچی جاؤں گے اللہ ہے اللہ کریم ہے جنت دے دے گا تیرے باپ کو دے گا اس نے قاعدہ بتایا ہر چیز کا قاعدہ ہے بھائی تم بیوی پیتے ہو نا اس کا بھی فائدہ ہے پہلے اس کو چانچے گا کہ کڑک سے کہ نرم سے پھر یوں ڈالنے کا کہ یوں ڈالنے کا پھر اس کو پھونک کر کے پھونک مارے گا پھر اس کو یوں ذرا مسلے گا پھر منہ میں لگائے گا پھر جلائے گا کبھی الٹا جلایا بیوی بھی بغیر قاعدے کے تو نہیں پیتا تو پانی بھی ناک میں سے نہیں کھٹاتا کہ بھائی یہاں سے بھی تو راستہ ہے تو میں جانے کا منہ میں تو پی رہا ناک میں سے ڈال اس کا بھی طریقہ ہے سونے کا بھی طریقہ ہے چلنے کا بھی طریقہ ہے ہر چیز کا طریقہ اگر طریقہ نہیں ہے تو نماز کا نہیں ہے طریقہ نہیں ہے تو روزے کا نہیں ہے طریقہ نہیں ہے تو خدا سے ملنے کا نہیں ہے طریقہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا نہیں ہے آدمی وہاں بالکل بے وقوف بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ بھئی تمہیں جنت ملے گی تمہارے ہی لیے ہے لیکن صاف کہہ دیا کہ دو کام تمہیں کرنے پڑیں گے من خاف و مقام رب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے ڈرو تمہارے اندر خوف پیدا کرو آج ہمارا معاملہ ہے امید کا شیطان نے اتنی دماغ اتنا خراب کر رکھا ہے کہ ہر شخص اگر خوف کی بات کرنے کہ یار آؤ نہ بولوانو اجی اس ماں سے کہ بچارو کھمڑا ہو تو قوم کرے ہوا غلط پکڑ لے سن نے بشارت کس کو ملے گی کچھ خبریں کس کو دیں گے بھائی ایک نوکر ہے کام کیا صبح سے شام تک بھائی تجھے ہم اتنا اتنا انعام دیں گے اب یہ نوکر ہے کچھ کام ہی نہیں کیا بگاڑا اس کو انعام ملے گا اس کو کچھ خبریں سنائیں گے کچھ خبری کے لائق تو وہ ہوتا ہے کہ جو کام کرے اور دل سے کام کرے اور جو کام ہی نہ کرے بلکہ کام بگاڑے اس کو بھی انعام ملے گا دیکھو تم تم لوگ کے تم ہے کوئی تم نے ایسا چیٹ کہ بھائی کوم کڑک نہ کڑک پکا دے دوانا ہاں؟ موبائل کرے نہ کھوجے جائے پکا میں بھی گھر لے جا کارخانہ بند کر دوں بھائی اللہ نے اچھا پیدا کیا ہے بغیر محنت کے مل جائے گا ہے ایسا کوئی بات قرآن میں حدیث میں جہاں بھی آپ دیکھو گے جہاں جنت کی بات آئے گی اللہ تعالیٰ وہاں خوف کو بتائے گا یہاں بھی کہا کہ جنت کس کے لیے من خواب مقام میں بتایا لمن لیکن خسی کہ جنت تو ڈرنے والوں کے لیے اور آج شیطان نے ہمیں امیدوں پر کھڑا کر دیا اللہ رحیم اللہ کریم ستر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے جنت دے دے گا راستے نے پڑی کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ تم امید رکھو ہم جنت دینے کے بتاؤ کسی کتاب میں بتاؤ کسی حدیث میں بتاؤ اور قرآن میں جہاں بھی آپ اٹھا کر دیکھو کہ جنت فوراً متقی کا لفظ آئے گا کہ جنت تو متقی لوگوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہے یہ امید والوں کے لیے نہیں ہے کون سی جگہ تم نے پڑھا کہاں سے اٹھا لائے کہ امید رکھو اللہ تعالیٰ دے دے گا کہاں سے ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی آئے تو بتاؤ کوئی بناؤ کی حدیث لے آؤ بناؤ کی حدیث لے آؤ جاؤ صحیح نہ لاؤ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دی جو بھی کام کرو ڈرو ہے ہمارے پاس ڈرنا دوسرے بتایا نہن نفس عن الحوا نفسانی خواہشات کو چھوڑو ہر شخص نفسانیت کے پیچھے پڑا ہے ہر شخص شیطان کی اتباع میں پڑا ہوا ہے جو بھی کام کرتا ہے نفس سے پوچھتا ہے بھائی ہم چلو ہو ہیں بھائی પંદર મિનિટ તો બહુ થઈ ગઈ ઓને પૂછશે આ કટારાને ફતવા દેગા પંદર મિનિટથી વધારે બયાન હોય બિચારા જરા બેઠેલા હોય بھوٹ جائے موٹو پیسہ پاک نہ لگے تو تین چار چار آفیس بنی ہوئی ہے لائن بھی نہیں لگانی ساری نفس کہہ رہا ہے بس پندرہ منٹ بیس منٹ اٹھارہ کلاک تو بہت ہی اور جب کمپیوٹر پر بیٹھے گا وہاں کوئی منٹ نہیں ہوتے کوئی منٹ ہر شخص کے گھر میں کمپیوٹر اور کے گھر میں بھی کمپیوٹر موبائل لین کے گھر میں بھی کمپیوٹر بچے گیم کھیل جا کرتے ہیں عورتیں وہاں فوٹو دیکھتی رہتی بچہ جہاں دس سے جہاں چلا گھر میں کمپیوٹر آ گیا اس کمپیوٹر پر کیا کیا گل کھلتے ہیں نائنٹی نائن ہے کہ نائنٹی ون ہے بتانے ایک جگہ پر میں گیا تھا کہ مطلب ہو رہا تو نائنٹی نائنٹی نائن نائن بتاؤں کیونکہ ہے جو تو اس نے دو نائن نائن دبایا اور جب پٹ کیا تو اندر سب ننگے فوٹو آئے ایک دم اسے پھر بند کر دیا اتنا بتا کر تو تمہیں بھی اگر تمہارے گھر کمپیوٹر ہو تمہیں خبر نہ ہو تو میں نے بتا دیا ننگی لڑکیوں کو ننگی لڑکوں کو دیکھنا ہو تو نائنٹی نائن دبانا تو ان چار شیطان کی چاہت سے تمہارے سامنے وہ سب ننگا آ جائے گا شاید اور کوئی نمبر ہوگا کسی سے پوچھ لینا کیونکہ ہمیں تو جاننا بھی جانا ہے جنت والے تو چلے گئے چودہ سو سال پہلے اب یہ کمپیوٹر تمہارے گھروں میں گھر گھر کمپیوٹر جن کو ہم اچھے سمجھتے ہیں وہاں بھی پہنچتے بولے تو ہے علماء بھی لے آئے وقت کی ضرورت ہیں ضرورت کیا چیز ہے بس نفس نے جو کہا وہ ضرورت اسی پر ہم چل رہے ہیں حالانکہ شریعت نے ضرورت اور غیر ضرورت کو بتایا یاد رکھا کرو جس کے بغیر نہ چلے وہ ضرورت اور جس کے بغیر چل جائے وہ ضرورت نہیں ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ ہمارے نفس نے کہا کہ آہو جو ہے تو کہیں ضروری گھر میں ٹیبل کرسی ہو گھر میں سوپا سیٹ ہو جہاں ایئر کنڈیشن ہو وہاں یہ ہو یہ روم الگ ہو وہ کمرہ الگ ہو eating room meeting room waiting room مردوں کا الگ عورتوں کا الگ بچوں کا الگ روم پھر ہر روم میں ایک ایک بیت الخلا کہیں اچھا ہے جگہ راج ہو تو میں ظلم کری ہی راج ہو ہر ہر روم میں بیت الخلا ایک جگہ وہ کہتا بدھ جگہ آپ نے تو بنا دیا آفس ہو تو اچھی بات کہ بتاؤ بیٹھے لو حد تمہاری کے لو اب کوئی بات تھے یار کیا ہے سب کتنی نفسانت کے پیچھے ہم پڑ گئے اللہ تعالیٰ کو کتنا ہم نے چھوڑ دیا گھر بناتے وقت پوچھا ارے گھر تو چھوڑو مسجد بناتے وقت خدا کو پوچھا کہ کیسے بناؤ جہاں جائیں ڈیکوریشن جہاں جائیں نیا ماڈل پرانی مسجدوں کو توڑ توڑ کر نیا ماڈل تمہارے باپ کے پیسے کس نے تمہیں اجازت دی میں تو بن شہدا میں بار بار کہا کرتا ہوں وہاں میں نے روزانہ تعلیم ہوتی ہے کہ بھائی ہلال نہ گیا روم نہ آیا تمہارا تو مزہ پڑی سام پہلے بیچارے بڑے بوڑھوں کے حلال کی کمائی پسینوں کی کمائی توڑ تار کر اب وہاں پر ٹائلس اور وہاں پر یہ پتھر نہ وہاں پر وہ پتھر روزانہ کہتا ہوں منع کرتا ہوں مگر ان کے بال بھی کھڑے نہیں ہوتے ان کے سر پر جو بھی نہیں رہیں گے ان کا پیٹ کا پانی بھی نہیں بلکہ مجھے کہتے بھاؤ نہیں کہتے بتا دیا کتنے پیسے خراب کر جتنی بھی نئی مٹیریل دیکھو لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کرتے ڈیکوریشن میں جو شبہان جائز نہیں جائز نہیں مکرو ہے بلکہ اگر کمیٹی والے کوئی یہ ڈیزائن وغیرہ فیشن مسجد میں کریں چندے کے پیسے سے تو انہیں قیامت میں وہ پیسے خدا کو بھرنے پڑیں گے حرام ہے جائز نہیں ہے ان کی ہاں اگر تمہیں فیشن کرنی ہے تو کوئی آدمی کہے بھائی میری طرف سے یہ ہے یہ مرتبہ وہاں یہ مسجد کون سی ڈبا نہیں وہ حاجی صاحب بکر کیا نام ان کا عبد الرحیم عبد المجید بکر مرحوم تو وہ وہاں چھ کام کاج کرنے والے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے ذرا رنگ روپن کروانا سے کری نہ میں نے کہا کہ میں صاف کہوں گا کہ بھائی مسجد کو رنگ کرنا ہے شریعت نے اجازت دی ہے سفید کلر کی یہ جو چونا ہے نا اس کی اس کے بغیر دوسرا تم پکا کلر کرا ہو کہ تم مکرو ہے اور اس میں فتوا یہ ہے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اور شاید گناہ کا خطرہ ہو تو ایسا میں کہوں گا تو نانا عمر میں سے میں نکل چکا ہوں کوئی آدمی اپنے پیسوں سے فیشن کرے تو اجازت ہے مگر وہ بھی یاد ہے کہ ثواب نہیں ملے گا جو چیز شریعت کے خلاف ہو وہاں ثواب ڈھونڈ رہا ہے یہ سب فیشن ہے سب یہ نفسانیت نفس ہوا کے خلاف ہے اس کی اجازت نہیں ہے ہر جگہ نفسانیت ہر جگہ وہی فیشن آدمی دیکھے سوچے غور کرے شریعت کہہ رہی ہے کہ جو بھی جو قدم اٹھاتا ہے خاص مقام مقام میں سوچ مجھے ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا میں ہوں گا میرے سامنے خدا ہوگا خدا کا جلال برس رہا ہوگا چاروں طرف ہیبت چھائی ہوئی ہوگی انبیاء بھی پر نہیں مار سکیں گے ان کی بھی نظریں جھکی ہوئی ہوگی میں ننگا ہوں گا میرا بدن پسینے سے تر بتر ہوگا آسم نیزے پر سورج ہوگا زمین تانبے کی ہوگی خدا غصے ہوگا اور مجھے پوچھے گا کہ میرے بندے تو کیوں کمپیوٹر سے کھیلتا تھا کیا جواب دوں گا میں ہاں؟ ابھی میں کو کہو تو, تو, تو موبائل سے بچے پڑے قیامت میں آدم سے لے کر رسول اکرم روز بھی پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم تک کے انبیاء موجود ہوں سارے فرشتے ہوں گے آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ موجود ہوں گے جنات ہوں گے فرشتے ہوں گے سارے چرند پرند ہر طرح کے جانور مخلوقات وہاں آدمی کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ اور اقرا کتاب اور ذرا عمل نامہ کھول پر چل اب اندر آئے گا موبائل سے کھیلنا اندر آئے گا کمپیوٹر سے کھیلنا اندر آئے گا بازاروں میں بیٹھ بیٹھ کر لایانی باتوں میں مشغول ہونا مجلسوں کو خراب کرنا لوگوں سے غیبتیں کرنا لوگوں کی برائیاں کرنا لوگوں کے پیچھے پڑنا اور لوگوں کے کر کے خاص کر کے مبلغین کی اور والیوں کے پیچھے پڑنا چور کی برائی کوئی نہیں کرتا دانی کی برائی کوئی نہیں کرتا سے موسا پر سب بھی خواہ رہا ہوا آج دندا تمہارا بس اور کوئی کسی کی برائی نہیں کرتا ہی کے پیچھے پڑے مولوں کی اور مبلغین کی چلو معاف کرو ہمارے گناہ کوئی حرج نہیں تو سب آئے گا اندر کہ نہیں آئے گا پھر اللہ تعالیٰ وہاں تانا نہیں دے گا ہم کو کہ میں نے اس لیے تجھے پیدا کیا تھا یہ انگلیاں اس لیے دی تھی یہ تو میں نے تصویر کھولنے کے لیے دی تھی بھائی اور تو اس کے موبائل سے کھیلتا تھا یہ انگلیاں تو میں نے قرآن کے ورق پلٹنے کے لیے دی تھی تجھے تو اس سے کمپیوٹر کھیل رہا تھا کمپیوٹر چلا رہا تھا ہاں؟ یہ ہاتھ میں نے کسی کی مدد کے لیے دیے تھے تو تو نے اس سے ٹیپ لے کر گھما رہا تھا کیا کر رہا تھا یہ آتی اس لیے کی تھی کہ تم محرم کو دیکھا کرے نہ محرموں کو میں تو اس لیے دی تھی کہ کوئی عبرت کی چیزیں دیکھے تو تو قرآن پاک دیکھے تو کعبہ کو دیکھے تو روزہ مبارکہ کو دیکھے ہاں؟ وہ سب آئے گا کہ نہیں آئے گا منخواہ اور مقام عالم سے سوچے اللہ تعالیٰ اس حالت اپنے دماغ میں سوچو واضح مگر خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کم از کم تو چھوٹے وقت تو مراقبہ کر بھائی پورے دن تو نے گزارا غفلت میں نے اپنا سارا وقت خراب کر دیا اب سو رہا ہے تو تجھے کچھ کام نہیں ہے تو انتظار کر رہا کہ نیند کب آئے تجھے نہیں آتی تو گولیاں لیتا ہے تو اس بیداری کی حالت میں دس پندرہ منٹ بیٹھ کے یا سو کر تو ذرا سوچ تو لے کہ میں صبح سے اٹھا اب سو رہا ہوں میں نے اتنے اتنے کام کیے اتنے گھنٹوں میں میں نے دین کے پیچھے اتنا وقت نکالا دنیا کے پیچھے اتنا نکالا آج شاید تمہارا ایک گھنٹہ دین کے پیچھے بڑھ جاوے ورنہ روزانہ تو رات کو دیکھو کہ فجر کی نماز کی چار منٹ نہ فجر کی تو دس بارہ منٹ ہوتی ہیں ہاں تو فجر کی بارہ منٹ کیونکہ سلام پھیر کے تو بھاگ جانا ہے تصویر پڑھنا ہمارا ہماری ہماری ذمہ داری نہیں ہمارے لیے تصویر پڑھنا گناہ ہے جتنی سبحان اللہ پڑھیں گے تبلیغ والے تو لوگ ہیں کہ اتنا ثواب ملے گا الحمد للہ پر اتنا اللہ اکبر پر اتنا نہ ہاں، گناہ تھا نہیں پڑھوانے کو جا رہا ہے سلام پھیرتا ہے پیسہ پاٹ کرنا چل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تصویر ہر نماز کے بعد پڑھا کرو کون ہے بتاؤ علماء پڑھتے ہیں مبلغین پڑھتے ہیں کسی کو بھی نہیں دیکھو گے کہاں چلے گئے تصویر والے کمپیوٹر والے مل جائیں گے تمہیں تمہیں موبائل والے ملیں گے تمہیں کیرم بورڈ کھیلنے والے ملیں گے رمضان میں فل بیک کھیلنے والے ملیں گے کرکٹر تمہیں ملیں گے تمہیں لایا باتیں کرنے والے ملیں گے تصویر والے بتاؤ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد کہا جاتا تینتیس تینتیس نہ پڑھ سکو تو پندرہ پندرہ پڑھ لو پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد رہے کہ دس دس پڑھ لینا بھائی صحابہ نے تعجب سے حضرت تینتیس تینتیس میں کیا دیر لگتی ہے کیا آپ پندرہ سے دس پر آئے تو فرمایا میری ایک قوم آئے گی یہ بیٹھے گی جو دس بھی نہیں پڑے گی پڑھتے ہو بھائی تم نہیں پیچھے والے نہیں مجھے علماء بتا رہے ہیں مجھے مبلغین بتا رہے ہیں کہ ہم پانچوں نماز کے بعد تصویر پڑھتے ہیں فجر کے بعد بعد پڑھتے ہیں کیونکہ امام پڑھتا ہے اگر امام اگر سلام کے اللہ سے سلام کر کے بھاگ جائے تو وہ بھی نہ پڑھو تم نہ پڑھو نہ پڑھو میں قسم کھا لوں تمہاری طرف اثر کے بعد امام پڑھتا ہے تو کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ورنہ اکثر وہ بھی بھاگ جاتے ہیں اب ظہر کے بعد بتاؤ نہ امام پڑھتا ہے نہ مختلف پڑھتا ہے مغرب کے بعد بتاؤ تصویر پڑھنے والے امام بھی نہیں پڑھتے مقتدی بھی نہیں پڑھتے عشاء کے بعد بتاؤ امام بھی بھاگ جاتا ہے مقتدی بھی بھاگ جاتے ہیں مبلغین بھی بھاگ جاتے ہیں کھڑے کھڑے کہتے ہیں کہ کوئی تصویر سے نہیں پڑھا کرو صبح تین شام ارے صبح شام تین رہنے پہ یہ پڑھ کے بتا دو جس کے بارے میں تاکید فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تصویر فرمایا رات کو پڑھو تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی چھ تصویر روزانہ سنت ہے بتاؤ کون ہے بتاؤ ذرا انگلی اٹھاؤ کہ میں پڑھ رہا ہوں ایک بھی کوئی مسجد میں شاید نہ ملے ملے تو ایک دو بات کہاں چلے گئے دعا مانگنے والے بتاؤ کہ خدا کے سامنے جی گرانے والے کہاں گئے قرآن پاک کو پکڑنے والے بتاؤ تلاوت تو رہی پکڑنے والے بتاؤ دیکھو سارے ننگے پڑے ہیں عظمت ہے قرآن پاک تو شرم نہیں آتی گھر میں کھڑکی پر بھی پردہ ہوگا ایک اندر پردہ ایک باہر پردہ ہوگا مستر بچھائے گا تو اس پر ایک کھول ہوگی اس پر پھر ایک پتلی سی چادر ہوگی اس پر پھر ایک اور پاکستان پاکستان میڈ ان کی ڈیزائن والی ململ کی چادر ہوگی اس کے بعد پھر حضرت اس کے اوپر آرام کریں گے دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں الماریوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں تو کبھی ننگا نہیں گھومتا تو کبھی پھٹا پرانا کپڑا نہیں پہنتا تو کبھی پیون والا سیگڑے والا کپڑا نہیں پہنتا اور اب جائے گا گھر کسی کو تم میں غیرت بھی آئے گی قرآن کے لیے تو گھر جا کر پوچھے گا بیوی کو تب لگڑا مجھے کوئی بچے تو سے لہنگا مانو لگڑو یہ ہم تک ایک جدن بناو تو બારી નું વધેલું લુગડું ખોટશે جگو کریں پچھے قرآن دلد بنانے میں گاجی اس کے لیے منبل کا پردہ لائے سارے ننگے پڑے ہیں یہ قرآن کی عظمت ہے تمہارے سامنے کیا کر رہے ہو تم کچھ ہے گرفت کہاں ہے قرآن کی تعلیم کرنے والے رمضان مبارک آ رہا ہے عزمت کریں گے ہم لوگ ہاں؟ خواب دیکھ رہے ہیں خواب روزانہ شام کو اللہ تعالیٰ کتنے دس لاکھ دس لاکھ آدمیوں کو جانم سے آزاد کرتا ہے ارے تنا کر شک نہیں روزانہ دیکھو ہم لوگ سوچیں اور غیرت لیں عبرت لیں اور میں تو کہتا ہم سب ڈوب مرے پہلے میں ڈوب مروں ایک خدا رمضان میں روزانہ دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے آزاد کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے کرے گا آخری رمضان میں جتنا اول سے آخر تک آزاد کیا اتنا کو آزاد کرے گا شب قدر آئے گی رجت الجائز آئے گی عید کی راتیں آئے گی عید کا دن آئے گا یہ سب مغفرت کے دن ہے بنو بکر کی قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے او گودرا کے گاٹھی جو خدا اتنے انگنت لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے وہ تیرے پچہتر آدمیوں کو جیسے نہیں نکال رہا سوچ تو خدا کی نظروں سے کتنا گرا ہوا ہے خدا کس پر کتنا ناراض ہے خدا نے تجھے اپنی نظروں سے کتنا پھینک دیا خدا کا تجھ پر کتنا غضب ہے آٹھ رمضان چلے گئے نواں رمضان آ رہا ہے شاید یا سات چلے گئے آٹھواں رمضان آ رہا ہے خدا نے ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ارے تیرے پچہتر اسی یا پچاسی لوگوں کو قید خانے سے نکالنے پر تیار نہیں ہے کیوں کیا مودی اللہ سے بھر گیا خدا تو چاہتا ہے کہ نکل جائے مودی نے نکلنے دیتا تیرے ایمان ایمان کو کہہ رہا ہے مودی کرت آج سرکار اوم کرت وکیل نے کری کہاں کہتے ہوئے ایمان خدا کے حکم کو بغیر پتہ نہیں ہلتا اور خدا کے حکم کے بغیر ایک جیل خانے میں رہیں گے ابھی تو یہاں تو کہیں گے پھر بھائی نے کہا کہ یار مفتی صاحب مون کرے میں نے خود تو دیکھا ہے جب مودی نے نکلوا دے تو خود ہاں۔ دیکھا ہے ایک مطلب میں نے یہاں کہا تھا شاید کہ اب ہمیں کلمہ دوسرا پڑھنا چاہیے لا الہ الا الباجب تو فت چھوٹ گئے ہاں، کہ پڑھو ہاں، نے شو کرو ملوا دوں اس چیز تو مغز بگڑ چالو تو فتوا نکلا مفتی ایمن رہی وہ ساری تجھ ایماندار ہو یہ اسی مسجد سے ہاں کیونکہ میرے دوست ہوتے ہیں نا بازے اس میں بھی ہوں گے جو باہر نکل کے میرے گناہ معاف کریں گے وہ ایک مرتبہ کہے تھے دافیر مولانا پٹھان تھی شاید ابھی تو نہیں ہے کہے کہ مولوی رکو جہنم میں جائیں گے نہیں کہ حضرت کیوں تو کہ اولن تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہ نہیں کرنے دیتا کیونکہ علم سکھائیں بھائی قرآن کا علم اللہ نے دیا قرآن کو ہمارے سینے میں محفوظ رکھا احادیث کا علم دیا مسائل سکھائے اللہ تعالیٰ نے جنت کیا ہے جہنم کیا ہے خدا کیا ہے خدا کی ناراض سب ہمیں سکھائی تیرہ سال ہم نے نکالے تو کیا ہمیں خوف نہیں ہوگا تمہیں لوگوں کو ہوگا اب مفتی صاحب تو بیتا ہی نہیں سرکار બધો ખોફ આવી તો શું આજ તો કરે મુફ્તી સાહેબ જીવન ન બન્યું એની ઓફ થઈ ગઈ જા થર્મોમીટર અંત આપે છે મને હા મારા બાળક ઈમોન ન બન્યું એમ કરે ઓનું બિલકુલ નથી આ જોજો વાહ તમે ઈમોન બનાવ્યા છે બાકી બિલકુલ ઈમોન નતા આવું તો હા ہاں؟ کیا کیا تمہارے ہے ہاں؟ اللہ تعالی کتنا ہم سے ناراض ہے یہ ایمان ہمارا کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے بھاجپ کرتا ہے نہ بھائی نہ اچھا تم ہی بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ لوگ نکل جائیں پوری دنیا چاہتی ہے کہ نہ نکلے امریکہ نے پورا لشکر وہاں بٹھا دیا اپنا اور سارے ٹینک وغیرہ کھڑے کر دے نکلیں گے تو مانگوں گا اللہ چاہتا ہے کہ نکل جائے تو رہیں گے اندر کہاں گیا ہمارا ایمان اب اللہ چاہ رہا ہے کہ نہ نکلے ہم چاہے کتنے ہی پاپڑ دے دینے تم سپریم میں جاؤ کہ یونو میں جاؤ وہ ہے اس جج کا فیصلہ ہوگا جب تب نکلیں گے اس کو منانا ہے ہم لوگ نہیں مناتے بالکل اس کے خلاف چل رہے ہیں ہم لوگ خدا کے دادا کی ناراضگی مول رہے ہیں ہاں؟ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی نفسانیت ڈیوٹی بدل دی پہلے رات کو سوتے تھے اب دن کو سو جاتے ہیں پہلے دن کو کھاتے ہیں اب رات کو کھاتے ہیں اور کیا کیا بتاؤ اور کیا کرتے ہیں ہم لوگ رمضان کا مہینہ عبادت کا ہے ہم لوگ کھاتے پیتے رہتے گزشتہ رمضان میں ہم نے حساب لگایا پولن بازار میں بھائی تو لاری پر کتنا کماتا ہے تو پاٹ پر کتنا کماتا ہے تو تیری فروٹ کی لاری پر کتنا کماتا ہے حساب لگایا تو ایک رمضان کے مہینے میں ڈیڑھ کروڑ کا یہ گھاٹی کھا جاتی ہیں پولن بازار میں پتا نہیں کتنی گایوں کے ہاجے سل میں اڑا دیتے ہیں تنوں بند بیسن کھا جاتے ہیں ہاں؟ فروٹ تو شاید بازار میں ختم ہی ہو جاتا ہے کتنا یاد رہا ایک مہینے میں یہ گاچی پولن بازار میں ڈیڑھ کروڑ روپیے کا کھاتے ہیں بھائی ہونے سے سہیو ہم کہتے کیوں جو تو بھائی یہ حالت ہے ہماری رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا عبادت کا ہے تو ہماری نمازیں مختصر ہو جاتی ہیں نوافل ختم ہو جاتی ہیں قرآن کی تلاوت تھکا ہارا نیند سے اٹھ کر محمد لوگ ٹھونک છે એક કલાક બાદ પછી ઠૂંકવા જશે અલા અંદર ગરગર કર ને اندر نو مال سے اندر دبا دیکھ نو پر تو اس طرح قرآن پڑھتا کچھ نہیں کرتا تسبیح نہ تو مبارک مہینہ آ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا تو اب گویا بہت دیر ہو گئے تو بیٹھ جانا چاہیے چلو خیر بتا تو آئندہ ساتھ شاید آؤں گا گھبرا جو نہیں اور سال میں ایک آدھ مرتبہ گزرے سال شاید آیا تھا ورنہ پتا نہیں وہ بھی نہیں اس سے پہلے تو بیمار تھا ابھی بھی بیماری ہوں مگر نوٹوں کی برابر ہے جبڑی برابر تھا باقی تو نظر میں ہاتھ لڈو نہ تھا آؤ اندر تو بہت کھوکھو سے مشین کی بتی غائب سے تو یہ مبارک مہینہ بھی بھائی آ رہا ہے نفسانیت کو چھوڑو بچی بھی بات اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو بس جنت ہمارے باپ کی ساری شریعت کا خلاصہ بس اتنا ہی کہہ دیں اجتماع ہوگا ہمارا اکیس بائی وہ کیا کہیں گے ہاں؟ ان کا مطلب کیا ہوگا وہ ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے کی جو تقریر ہوگی یا چوبیس گھنٹے کا چوبیس گھنٹے کا ہوگا ہال ہال میں ہوگا شاید ہلکے الگ الگ ہیں گزشتہ جمعہ کو وہاں بلال میں تھا تو کہا کہ بھائی داود میں ہوگا میں نے کہا بھائی یہ کیا تو یہ بھی ہماری نفسانیت اور ہماری شرارت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے استماعت بھی دین کی باتیں بھی محدود ہو گئی ورنہ یہی گھوٹرا ہے جہاں عالمی استماع ہوا تھا اس میں ہم نے اپنی نفسانیت کو اتنا بے قابو کر دیا کہ ہمارے اکادر کو اجتماع موقف کرنا پڑا اب عالمی اجتماع نہیں ہوگا پھر اور ضلع والی یا صوبہ والی اجتماع ہونے لگے وہاں بھی ہماری نفسانیت ہماری شرارت ہماری شیطانیت نے اتنا غلبہ حاصل کیا وہ بھی بند کرنا پڑا ضلع واری ہونا شروع ہوئے اس پر بھی روک لگی اب یہ بھی محدود ہو گیا کہ گوجرے میں یہاں ہلکے والے ہالول جائیں گے اس ہلکے والے داہوت جائیں گے کیا ہو گیا دین کے معاملات میں بھی شرارت وہاں جاتے ہیں بازار لگاتے ہیں اخیری دن میں جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے تمہارا اجتماع دعا کے لیے کہ تمہیں سمجھانے کے لیے وہی وام من خاف مقام بھی نفس انل ہوا وہی بتانے کے لیے وہ بیٹھیں گے بےچارے اپنا گھر بار اپنا ویاپار اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئیں گے تمہارا کھانا کھانا آئیں گے تمہارے پاس تنخواہ لینے آئیں گے تمہارے پاس بھیک مانگنے آئیں گے کوئی سننے والا نہیں جائیں گے دوسرے دن بائیس تاریخ کو اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دعا مانگیں گے اور جیسے برحمدے کا ہوا کہ ڈرائیور کا ہاتھ چیل پر ہی ہوگا سب سے پہلے میں بھاگوں یہ اس کی بات تمہارا اس لیے بلاتے تم کو تمہیں وہی بتانے کے لیے بلاتے اللہ تعالیٰ کے سامنے درد کھڑا ہونا ہے او مسلمان ہو اپنے آپ کو سنبھالو جو بھی قدم اٹھاؤ سوچو کہ مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس کا مجھے حساب دینا ہے کس کیفیت سے کھڑا ہونا ہے میں نے بتایا روزانہ رات کو قبر میں سو رہا ہوں پتا نہیں صبح اٹھوں گا کہ نہیں شاید مر جاؤں اور پھر مرنے کے بعد قبر میں اس طرح اس طرح فرشتے آئیں گے ایسی ایسی شکل والے ہوں گے اس طرح مجھ سے سوال کیا جائے گا اور ایسے ایسے عذاب علماء بتایا کرتے تھے اور اگر میں نے فرما برداری کی اللہ کی اطاعت کی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا نفسانیت کو میں نے قربان کیا تو میرے لیے ریشم کا بچھونا ہوگا میرے لیے ہور آ کے کھڑی ہو جائے گی وہ مجھے گلے سے لگائے گی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے اور ملنے کے بعد اس ہور کا ہاتھ گلے کا ٹوٹ جائے گا ہم دونوں موتی چننا شروع کریں گے جتنے میں قیامت آ جائے گی میں قیامت میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی یہ روٹی ہے اور یہ روٹی زمین کی بنا دی جائے گی اور یہ بیل کی بھیجی ہے اور یہ مچھلی کی بھیجی ہے چل ناشتہ کر لے اور ناشتہ کرنے کے بعد کہ جا حوض کوثر پر پانی پی لے اور پھر جا اپنے گھر چلا جا کتنی دیر لگی جتنی مجھے بولنے میں لگی اتنی دیر لگے گی آدمی مرنے کے بعد اتنی دیر میں جنت میں پہنچ جائے گا اب تم کہتے ہو جو ہو پچاس سال پچاس ہزار سال کا دن اور یہ اور یہاں کے برزخ کا پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ قادر ہے جو نیک آدمی ہوگا فرما بردار ہوگا اس کے لیے مرنے کے بعد جنت میں پہنچنے کا زمانہ اتنا ہوگا اب اگر ہم نے نافرمانی کی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے ہم نے اپنے نفس اور اپنے شیطان کو اپنا پیشوا بنایا اور اس کی باتوں کو مانا خدا کو نہ پوچھا اللہ تعالیٰ کہے گا ماہر ہر تم یا بنی آدم اللہ تعالیٰ شیطان اے ابن آدم میں نے تو سے حد کیا تھا کہ شیطان کی مت ماننا اور میں نے تجھے کہا تھا اور بدونی میری ہی ماننا کیوں نہیں مانی نے کیا جواب دے گا بھائی تو وہ دن آئے گا کہ نہیں بھائی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے سب کا ایمان ہے نا آئے گا بھائی اس سے ڈرے ہم اپنی جان اپنا مال اپنی نظریں اللہ پوچھے گا اے مسلمان تیری زندگی نے کہاں گزاری کیا جواب دیں گے بھائی تیری جوانی کہاں گئی تھی پوچھے گا جب تک جواب نہیں بن پڑے گا قیامت کے میدان سے پاؤں ہلیں گے وہ زمانہ آئے گا بھائی وہ وقت آئے گا مسلمانوں ہمیں معلوم ہے ہمیں یقین ہے ہمارا ایمان ہے سب ہوگا ہوگا ہوگا آخر کس چیز نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا آخر کیوں ہم خدا سے بیدار ہو گئے آخر کیوں ہم خدا کی عبادت میں نہیں آتے آخر ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نماز سے بھی بیزار رہے ہیں کتنے آدمی ہوں گے اصل میں کیا ہو گیا بھائی مہمانو او ہفتے کے مہمانو تمہیں کیا ہو گیا تم خدا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تمہیں کیا ہو گیا تم خدا کی عبادت کو تیار نہیں ہو رہے ارے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم چوبیس گھنٹے نافرمانی میں مبتلا ہو تمہیں کیا ہو گیا تمہاری زبانوں پر گانا ہوتا ہے تمہاری زبانوں پر لایانی ہوتی ہے تمہاری زبانوں پر نہ درود ہوتا ہے نہ تفار ہوتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے کہاں زندگی گزار رہے ہو سوچو بھائی سوچو جانا ہے مرنا ہے جانا ہے مرنا ہے کب مرنا ہے کچھ پتا نہیں کس حال میں مرنا ہے کچھ معلوم نہیں مسجد میں موت آئے گی کہ بازار میں کچھ پتا نہیں کمپیوٹر کھیلتے کھیلتے آئے گی کہ موبائل سے گیم کھیلتے کھیلتے آئے گی کچھ پتا نہیں ایسی زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں اور ایک وہ زندگی جو ہر اعتبار سے بھروسے والی جس پر سو فیصد وعدہ اس زندگی پر کوئی وعدہ نہیں یہ دنیا جس کے پیچھے ہم پڑے ہیں جس پر کوئی وعدہ نہیں صبح سے شام تک نکلتے ہو کوئی وعدہ ہے اتنے پیسے دوں گا اگر نماز پڑھو گے وعدہ ہے نزد نزد لہو بھی ہر سے کہا بلکہ کہ نماز پر اتنا دیں گے بڑا کر دیں گے سبحان اللہ پڑھو اتنا دیں گے دیں گے ہی الحمد للہ پڑھو اتنا دیں گے اللہ اکبر کہو یہ دیں گے نور شریف پڑھو تم پر اتنی اتنی ہماری رحمتیں نازل ہو استغفار کرو پڑھو نہیں ہاں کرو پڑھو کرو میں فرق ہے نا کتنے بجے دو نہیں وقت ہے کہ تمہاری کہ استغفار پڑھنا نہیں ہے استغفار کرنا ہے اور کرنے کے کیا اللہ کوئی دعوی عام داری نہیں بولا ہوں آج سے گن جو بولا ہے تو معاف کر અને મઠ પર ઢેમ કર તો આ થયું استغفار કરવું یہ ہوا اللہ خسرو اونچું કર્યું આમ કોઈ દાડો નીચું નહીં જાય અને આજ લગીન મેં કર્યું કે માફ કર یہ استغفار کرنا ہوا اس پر تمہارے ایک مرتبہ کتنی روایت میں آتا اگر آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے اور صرف اتنا وہ اللہ شکریہ اللہ کے ہے معاف کر زمین کو کرتا ہے زمین بھی گھلا دیتے جاتے قیامت میں زمین بھی گواہی نہیں دیتی فرشتوں کو کہا امال نامے سے مٹا دو یہ بندہ ڈر گیا اور یہ جانتا ہے کہ اس کا خدا ہے اس کی پکڑ کرے گا چلو چھوڑ دو تو سو مرتبہ بھی ضروری نہیں ہے وہ تو ہمیں عادت ڈلوانے کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کروانے کے لیے خدا کو خوف دلانے کے لیے سارے وجہ سے بتائے جاتے ہیں ورنہ ایک مرتبہ تو کہہ لے یا اللہ ہم نہیں کروں معاف کر دیں ارے مجھن بدھ کا پنجاری سو سال تک بدھ کے سامنے سجدے کرتے رہا اور وہیں بدھ کے سامنے ناپاچی کی حالت میں مندر کے اندر بدھ کے سامنے کھڑا کھڑا اگر یوں کہتا ہے یا اللہ اب میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا مجھے معاف کر دے اور میں تجھ پر ایمان لایا اسی وقت مر گیا اسی بت خانے میں مر گیا سیدھا جنت میں جائے یہ ہے خدا رحیم یہ ہے کریم یہ ستر ماہوں سے زیادہ مہربان ہم کچھ بھی نہ کریں نافرمانی کرتے رہیں داڑیاں رہ رہے ہیں شرٹ پینٹ پہنتے رہ رہے خدا کی نافرمانی کرتے رہ رہے نمازوں میں سستی کرتے رہے لوگوں کو رہ رہے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کریں ماں باپ کو پریشان کریں اور پھر اللہ رحیم اللہ کریم خبر پڑ جائے ماں بھی تم کے مادو ہوئے تو ماں رحیم کریم ہے تو ماں ایک اللہ ستر ماں زیادہ مہربان ہے تو ماں ایک چوٹی کھنتی ہے تو اللہ تعالیٰ ستر کھائے گا ماں کی بدار مہربان تو مہربانی بھائی اس کا نام نہیں مہربانی میں نے یہ بتائی کہ تو معافی مانگ لے اللہ کہتا ہے کہ تیرے بارش کے کے قطروں برابر اگر گناہ ہے ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہے دریا کے کے برابر گناہ ہے کوئی فکر نہ کر آ جا توبہ کر لے ایک مرتبہ ایک ہی مرتبہ یا اللہ اب نہیں کروں گا معاف کر بس بات ختم بس جا اتنا آسان ہے جنت اتنا آسان ہے خدا کو راضی کرنا لیکن ہماری نفسانیت یہ ہمیں اجازت نہیں دیتی بھائی تو ہم نفس کو چھوڑیں ہم ہر کام میں جو بھی کریں نفس کی پیروی چھوڑیں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے ہماری جان میں ہماری مال میں اور اوقات میں ہر چیز میں خدا کے حکم کی رعایت کریں ایک تو اجتماع بتایا بھائی تمہیں جانے وہاں اور اکیس کو چلے جاؤ بیان سنو اصل بیان ہے اصل بیان ہے اصل بیان دعا نہیں ہے تم اگر کہو گے کہ مثلاً میری دعا مت مانگنا پھر بھی مانگیں گے وہ تم نہیں جاؤ گے پھر بھی تمہاری دعا مانگی جائے گی لیکن تم نہیں جاؤ گے تو بیان تمہارے کان میں نہیں پڑے گا مقصد سمجھانا ہے وہی سمجھانا ہے آخرت کو دنیا کو اللہ کی رضامندی کو جنت کو جہنم کو خدا کی فرما برداری کو نافرمانی سے بچنے کو وہی بیچارے بتائیں گے ہم بھی یہی بتاتے ہیں ہمارے سیکھنے کا مقصد اتنا ہی ہے اور بھی جو تم جماعت میں جاؤ گے وہاں بھی مقصد اتنا ہی ہے بس اسی کو سمجھ جائیں بار بار سنیں گے تو بار بار ہمارے کانوں میں پڑے گا دماغ میں ٹکرائے گا دل میں اترے گا ہمیں کچھ عمل کی توفیق ہوگی رمضان بھی آ رہا ہے اور پھر میں نے جو کہا کہ وہ مال کے اعتبار سے بھی تو ہم بھی کوئی ویسے چیخنے نہیں آئے ہیں مدرسے کے لیے آئے ہیں بھائی تو اپنے مال کی بھی حفاظت اور مال کہاں خرچ ہوتا ہے کس طرح خرچ ہوتا ہے لمبا ہو جائے گا کیونکہ میں تو جہاں بھی بیٹھتا ہوں پہلے ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں اب وہ وقت نکل گیا اب ایجوکیشن پر چلوں گا تو شاید تمہارے تین بج جا رہے ہیں اس لیے میں ایجوکیشن پر نہیں جاتا مگر تم خود ہی سمجھ جاؤ کہ بھائی ہمارا مال کہاں خرچ ہوتا ہے مدرسے کے پیچھے کتنا اور ایجوکیشن کے پیچھے کتنا مدرسے کے پیچھے خرچ کرنے میں تمہیں وعدہ ہے تم اگر کسی مدرسے میں ایک روپیہ خرچ کرو اور پھر دین کے کسی بھی شعبے میں چاہے جہاد ہو چاہے تبلیغ ہو عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور علم کے پیچھے ایک روپیہ خرچ کرو تو تمہارے ایک روپے کی فضیلت اس عہد پہاڑ کے سونے سے بڑھ جائے گی جماعت والے ناراض نہ ہو کیونکہ جماعت میں تو اسی وقت کام کرے گا جب پہلے علم سیکھے گا تبلیغ کب کرے گا تو پہلے علم سیکھنا پڑے گا تبلیغ کیا چیز ہے پہلے تجھے سیکھنا پڑے گا پھر تبلیغ کر سکے گا نمبر پہلے علم کا آئے گا نماز تو اس وقت پڑھے گا جب پہلے سیکھے گا تو حج اس وقت کرے گا جب پہلے سیکھے گا تو لا الہ الا اللہ اس وقت سکھائے گا پہلے تو سیکھے گا تو امر اس وقت کرے گا جب پہلے تو سیکھے گا تو علم پہلے ہے بعد میں دوسرے تمام شعبے ہیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیتا ہے وعدہ ہے وعدہ ہے وعدہ ہے تم بتاؤ کہ کسی کتاب میں کسی مولوی نے تمہیں کہا کہ تمہاری لڑکیوں کو دس پڑھواؤ گیارہ پڑھواؤ پی ٹی سی کرواؤ تو تمہیں جنت کی اتنی بڑی کرسی ملے گی بتاؤ بتاؤ ارے جنت تو جا رہے تو ملے گی نہیں بلکہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں دنیا کی یہ نوکری ملے گی بتاؤ کسی حافظ مولوی کو بتاؤ جو بھوکے مرتا ہو بتاؤ ان کی تنخواہ ہے تین ہزار چار ہزار تنخواہ والے لیکن ان کا حال دیکھو وقت دیکھو ان کا ان کے کپڑوں پر کبھی کچل نہیں ہوگی ان کے کپڑوں پر کبھی پیون نہیں ہوگا وہ کبھی تمہیں فقیر جیسے نظر نہیں آئیں گے ہمیشہ بٹ والے رہیں گے وہ مدرسے میں بھی بیٹھیں گے بھائی تھوڑا فرق وہ بھی سردار اہم بھی کہتے اللہ اکبر پہنچو ہٹ اللہ اکبر چھپا کوئی ہے ایسا انکن مون ہوں تو بڑھ کھو دے ایک بھی ہوگا اس کا پکا دشمن ہوگا پکا جان کا وہ بھی جب یہ کہ اللہ اکبر تک نہ ہر جگہ سردار اللہ نے بتایا علم سیکھو تمہیں سرداری دوں گا دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں تمہیں ممبر پر بٹھاؤں گا اللہ تعالیٰ علماء کو ممبر پر بٹھائے گا یا اور کہے گا کہ اگر ہمیں تمہیں جہانے میں ڈالنا ہوتا لوگوں کی طرح حساب کتاب لینا ہوتا ہم تمہیں علم نہ دیتے ہم نے تمہیں علم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری سربرندی رکھیں دنیا بھی ہم نے تمہیں سردار بنایا یہاں بھی کٹھی پر بیٹھو اور تم لوگ کہتے ہو صاحب جہنم ہو جیسے یہ جہنم خرگاوا جیسے تمہارا واسطے آؤ یاد رام جو دیکھا کسی مولوی کو کسی حافظ کو تنخواہ کتنی ہمارے مدرسے میں وہ یا آئی ٹی آئی کون سی اسکول ہے ایم ای ٹی وہ کرائے پر چلاتے تھے ہم لوگ تو وہاں ایک مطلب پنکھا جل گیا تو وہ اتنا سارا مال کیوں خرچ کرتے ہو یہاں مدرسے میں کتنی فیس ہے الکلی فیس ہے پندرہ بیس اور اسکول کے ٹیوشن کی فی بتاؤ ہاں؟ ٹیوشن کتنے میں دلاتا ہے تو ہزار بارہ سو اور دس کے اوپر جا رہے تو دو ہزار پچیس سو اتنا باپ اپنی اولاد کے پیچھے خرچ کرتا ہے نتیجہ بتاؤ کہ تمہیں اتنی بڑی جنت ملے گی پی ٹی سی کرنے کے بعد ہم تمہیں اتنا بڑا عہدہ دیں گے بتاؤ بتاؤ بھائی عالم بنو کے یہ جائیں گے دنیا میں سرداری میں نے بتائی تمہیں ہر جگہ مولوی اوپر ہوگا یا یعنی میں سیکھ رہا ہوں میں ادھر ادھر بھی تمہیں کہہ رہا ہوں میں سختی سے بھی تمہیں ڈانٹ رہا ہوں تمہاری برائی بھی کر رہا ہوں لیکن اللہ نے کہا جاؤ ان ننی اسما ہوا آرام جاؤ میری بات لے کر جاؤ تمہارے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ آنکھ اٹھا رہے اننی یہ ہر جگہ چلے گا پھر آن کے مقابلے میں موسا کو کہا تھا لیکن یہ قیامت تک کے لیے ہے دین کی بات اگر میں تو خیر مجھے تو جانتے ہو کہ آپ کیا رکھن گورو ہے کوئی جماعت والا بھی اگر سیدھا سادہ بھی کھڑا ہوتا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ بے خوف بھائی ہاں کوئی ہو ایسا ایک شیطان وہ ہوتا ہے ایسا وہ تو ہر زمانے میں ابو جہل ہوتا ہے ہر زمانے میں فرون بھی ہوتا ہے ہر زمانے میں کوئی قارون بھی ہوتا ہے ہر زمانے میں کوئی حمان بھی ہوتا ہے تو ایک دو تو ہوتے ہیں لیکن عام طور پر ایسا نہیں ملے گا تو ہر جگہ دیندار آدمی سر بلند ہوگا چاہے وہ عالم ہو چاہے مبلغ ہو چاہے کوئی بھی دیندار ہو دنیا دار ہر جگہ بزدل ہوگا دنیا دار بزدل ہوگا اس کو ہمت نہیں ہوگی ایمانی طاقت اس میں نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی وعدے نہیں علماء کے لیے وعدے ہیں دیندار لوگوں کے لیے وعدے ہیں مبلزین کے لیے وعدے ہیں دنیا داروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں دنیا کا بھی نہیں آخرت کا بھی نہیں اور ہماری لڑکیاں بگڑ گئی بھائی بگڑ گئی کئی لڑکیوں کے بارے ہم نے دو کے بارے میں تو سنا کہ مرتد ہو گئی کافر ہو گئی ان کے فوٹو ہمارے سامنے آئے سر پر تلک لگا ہوا ہے مسلمان کی لگ رہی سترہ سال تک ایک مسلمان گھرا میں رہی مسلمان ماں باپ کا خون مسلمان ماں باپ کے گھر میں پڑی سولہ سترہ سال تک قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی دینداری سیکھی نماز پڑھی کالج میں داخل کر دیا باپ نے بھیڑ کے ساتھ لگ گئی اس کو ملا بھی تو ایسا کوئی وٹکٹ والا کوئی بڑے خاندان کا ہندو لیتی یہ تو ایک بھیل کا اس کے ساتھ چلی گئی ایمان کو قربان کر دیا ہو مسلمان او ایجوکیشن والو ایمان چھوڑ دیا خدا کو چھوڑ دیا نبی کو چھوڑ دیا جنت کو خیر باد کہہ دیا ماں باپ کو طلاق دے دی بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا مسلمانوں کے ماحول کو ختم کر دیا قرآن کو لاد مار دی اور کہنے لگی کہ میں جو اس سے اتنی محبت ہے گھر لکھ کر گئی ہے خط اس کے باپ کے پاس موجود ہے اس سے اتنی محبت ہے کہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار اس کے سر پر تلک ہے فوٹو موجود ہے اس کے سر میں مانگ میں وہ تلک وہ لگا ہوا سندور لگا ہوا ہے ساری پہنی ہوئی فوٹو موجود ہے اور وہ بدھ کے چکر کاٹ رہی ہے نکاح کے وقت وہ جو موجود ہے کیا کرو گے تم لڑکیوں کو ایجوکیشن دے کر یہ خدا کا شیطان کا وعدہ جو تمہاری برادری تمہاری برادری تمہاری برادری آخر کون سا اسے ماحول ملا کہ سولہ سترہ سال کے اس دین کے ماحول کو قربان کر دیا اور کفر کی طرف چلی گئی سوچیں ذرا غور کریں اور کئی لڑکیوں کے بارے میں سنا کہ انہوں نے دوسروں کی آنکھیں ملا لی یہاں بھی ایسا حال ہوتا ہے سوچو اپنی لڑکیوں پر رحم کھاؤ اور ایجوکیشن پر لات مارو یہ تمہاری کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تمہاری کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا حرام تو لوگ فتوا پوچھنے نکلے گئے حرام حرام لڑکیوں کو حکم ہے کرنا فی بکنہ گھروں میں مری رہو مت نکلو گھروں سے اللہ کا یہ حکم ہے کہ لڑکی صبح فجر کی نماز سے پہلے ٹیوشن میں جاتی ہے ایک لڑکی کے بارے میں نام بھی میرے پاس ہے بتایا کسی نے کہ روزانہ فجر کی نماز سے پہلے ٹیوشن جاتی تھی پھر بعد میں پتہ چلا کہ ٹیوشن ندی میں جاتی تھی اس کا ٹیچر الگ تھا تب ماں باپ کو سمجھ میں آیا کہ چھوکری تو ہی ٹیوشن میں پچی روکی ہے جیسے بھی ٹیوشن ہے بھائی کوئی ابھی راجیہ بسریا نہیں ہے ابھی کوئی صحابیات کا زمانہ نہیں ہے یہ یہ تو پندرہ سواں چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بہت دوری ہو گئی اب وہ اب وہ نور ختم ہو گیا اب تو شرارت ہی شرارت ہے نفسانیت ہی نفسانیت ہے شیطانیت ہی شیطانیت ہے اور تو ان حالت میں اپنی نوجوان نوجوان لڑکیوں کو صبح سے شام تک ٹیچروں کے گھروں کے چکر کٹواتا ہے تو پانچ پانچ گھنٹے تک اسکول میں نوجوان بچے چاروں طرف بیٹھے ہیں ٹیچر بھی نوجوان ہے اس کے سامنے تیری لڑکی کھلی ہوئی اور پھر بٹ کٹ کے ساتھ کر کر کے پاؤڈر لگا نئے کپڑے پہن کر وہاں بیٹھی ہیں چاروں طرف جد بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں یہ مردہ بیٹھا ہے تو کیا جد اس کو کھانی جائیں گے کیا کر رہا ہے تو تجھے کون سی شریعت اجازت دیتی ہے کہ تو تیری لڑکیوں کو اسکول میں بھیج کون کہہ رہا ہے ایک مسئلہ ایجوکیشن تو نے ملے گی تیری لڑکی کو پی ٹی سی کروایا نکاح ہو گیا اب اس کی کمائی کون کھائے گا بتا کون کھائے گا وہ تو اس کا شوہر کھائے گا تجھے کیا ملا کمبک تیرے ہاتھ میں تو جان نہ مارے حدیث تو نے تیری لڑکی کو پی ٹی سی کروایا تجھے کیا ملا تو نے پیسے خرچ کیے تو نے جہنم اپنی کھڑی کر دی وہ کما کما کر اپنے شوہر کو کھلائے گی تجھے تو ایک پیسہ نہیں دے گی بلکہ تیرے پاس سے اور لے جائے گی تجھے کیا فائدہ ہوا تیری لڑکی کو تو نے ایجوکیشن دیا تجھے کیا ملا وہ تو کما کر کسی اور کو دے گی وہ جتنا گنا کرے گی تیرے سر پر آئے گا تو اس کو آفس میں بٹھائے گا تو اس کو اسکول میں ٹیچر بنائے گا شرم نہیں آگے تجھے کیوں بڑھاتا ہے کیوں اسکول بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بنایا ہے حکمت کے ساتھ بنایا عورت کو بنایا اس کی کایا کیسی بنائی مرد کو کیسا بنایا کہ بھائی کام کاج آفس ٹیچرنگ انجینئرنگ تو مرد ہو تو اس کو ایسی طاقت دی عورت تو کہ گھر میں رہے کپڑے دھوئے کھانا پکائے بچوں کو سنبھالے اس کو ایسی طاقت دی تو اللہ کی حکمت کے خلاف ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو خدا ناراض نہیں ہوگا تو سوچیں سمجھیں اپنے مال کا بھی لحاظ کر بھائی کسی کو وضو کرنے جانا ہو تو جاؤ بیٹھ جاؤں گا امام بیٹھیں گے تو پھر اس کے بعد وضو کرنے جانا منع ہوگا ارے جانا تو جانا ہی پڑے گا مگر پھر اچھا نہیں ہوگا اس لیے پہلے سے چلے جاؤ امام جب کھڑا ہو جائے اس کے بعد بات ختم بھائی چلے جاؤ جس کو جانا ہو تو بھائی اب بات ختم اور اپنے ہر چیز کا جائزہ لیں مال کا بھی جائزہ لیں کہاں دین پر کتنا جاتا ہے دنیا پر کتنا جاتا ہے اور ذرا ہم بھی آئے ہیں ہر جمعہ کو لوگ آتے ہیں وہاں کے مدرسے والے کیونکہ مدرسے زیادہ ہو گئے رمضان میں کام پورا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کو دینا ہوتا ہے باہر کے لوگ بھی آتے ہیں چندے میں کچھ کمی پڑ جاتی ہے تو ہر مدرسے والے پورا سال چلتے ہیں اپنا جی نہ چڑا برا بھی نہ لگاؤں یار ہر جمعے تازہ جا ہے تو کوئی زیادہ ہم لوگ اس پر خرچ نہیں کرتے یاد رکھو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے کام کاج تو چلتا رہتا ہے چلتا رہے گا اپنا حساب لگاؤ کہ دنیا کے پیچھے ہمارا کتنا خرچہ ہوتا ہے دین کے پیچھے کتنا خرچہ ہوتا ہے ہم بچوں کے ایجوکیشن کے پیچھے کتنا کرتے ہیں اور مدرسوں کے پیچھے کتنا کرتے ہیں کچھ اعتبار سے لگاؤ کچھ نہیں تو برابر برابر تو کرو جتنا پیسہ دنیا کے پیچھے لگاتے ہو اتنا تو دین کے پیچھے لگاؤ اگر اترنا نہیں تو پھر اس کا آدھا لگاؤ تو بھی خوب ہو جائے تو اب دیکھتا ہوں میں یہاں پر پانچ پانچ کی نوٹ ڈالتے ہو کہ پچاس پچاس کی وہ سمجھ میں آ جائے گا ابھی کہ تم کتنا اثر عمل کرتے ہو آج کی بات تو خیر شاید تم ڈال دو کہ وہ بوا پاجو سے تو آئندہ بھی جو بیچارے آئیں گے اس کو پانچ پچاس روپے میں نمٹا کر مت بھگا دینا اور جو بھی ہو بہرحال رمضان بھی آئے گا اس میں بھی نکالیں اور خاص کر میں نے جو تمہیں بیچ میں کی جو ہمارے حضرات جیل خانے میں ہیں ان کے بارے میں بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ اللہ جن گناہوں کی وجہ سے ان کو قید خانے میں ڈالا گیا ہے ان کے ان گناہوں کو معاف کر اور انہیں قید خانے سے رہائی عطا فرما تو ان کے لیے خاص طور پر رمضان میں بھی دعا کرو ابھی بھی دعا کرو ابھی بھی جو صدقہ نکالو اللہ کو کہ اللہ ہمنا طرف تھی تمہیں بھی ثواب ملے گا ان کے اوپر بھی اللہ رحم کرے گا معاملہ اخیر اخیر میں ہے مگر پھٹتا جا رہا ہے او مسلمان تھک گئے ہم لوگ لوگوں کی سن سن کر کیونکہ ابھی ایک سال سے تو مجھے بھی اندر گھسایا ہے حالات سنتے ہیں اور پھر حکومت کی طرف سے جو اس پر وبال آتا ہے یا جو اس میں ٹانگ اڑائی جاتی ہے ہمارے سامنے ہے تمہارے سامنے شاید نہ ہو مگر جیسے کشتی کنارے پر آتی ہیں فوراً ایک بھون آتا ہے اور کشتی کو پھر دریا میں ڈھکیل دیتا ہے بڑی حالت خراب ہے خدا خوب ناراض ہے خدا خوب ناراض ہے بھائی کشتی کئی مرتبہ ان بچاروں کی کنارے پر آئی اور واپس دریا میں ان کو ہوا کا جھونکا لے گیا معاملہ بگڑتا جا رہا ہے ابھی بھی پھنس گیا پھر بالکل امید بن گئی تھی کہ رمضان انشاءاللہ ان کا گزرے میں ہوگا یہاں تک تو ہم بالکل کھڑے ہو گئے تھے اور اگر ہو تو شاید پندرہ بیس آدمی رہ جائیں باقی سب نکل جائیں گے لیکن پھر وہی کشتی اندر چلی گئی اور اب ان کا رمضان اللہ کرے کہ باہر ہو لیکن لگتا یہ ہے کہ اندر ہی ہوگا معاملہ بگڑتا جا رہا ہے معاملہ پھنستا جا رہا ہے ہم کوئی فکر نہیں کرتے بھائی تو ہم خود بھی اپنی بھی اصلاح کریں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور ابھی صاحب نے مجھے خواب پوچھا کہ مجھے اسماعیل بیان کرے سے تمہاری زیادہ بھول گیا ایسی آیت گویا علی آیت میں خومری تو اس کا معنی یہ ہے کیا ہاں یار خیر تو مجرم لوگ جو ہیں ویسے وہ تو نہیں ہے لیکن جو بھی گنہ گار ہیں جو بھی پریشان ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے ویسے قرآن میں دوسری لکھے ہیں انال مجرم یا لیکن وہ آیت نہیں ہے دوسری آیت ہے اللہ یار ابھی آج خرچ ہو چل خیر چھوڑو تو اس نے کہا کہ بھائی آہو میں تو خواہ جا اور اسماعیل نے کہو تو کہ آہو کو بیان کرو خواب کی بات ہے ہاں اور اس میں نے بیان کہ خواب میں دیکھا تو وہاں اسماعیل صاحب بیان کر رہے ہیں اور یہ آیت چیز میں نے سنی اچھا مولوی دیکھنے والا خواب دیکھنے والا بھی مولوی حالات بڑے خطرناک ہیں ہاں بھائی ہاں ایک صاحب آج صبح آج صبح تین خواب آئے ایک اور پوچھنے آیا کہ وہاں کہیں بازار میں کہیں بس جل رہی ہے اور مسلمان اور ہندو آمنے سامنے ہیں اور پولیسوں کا بس نہ چلا تو وہ آ گئی فوجی لوگ اور لوگوں کے اوپر گویا کنٹرول کر رہے ہیں یہ وہ کسی کو جانے بھگا رہے ہیں یہ وہ میں نے کہا آدمی نیو چاہ گئی ایک تیسرا بھی آیا قبرستان میں خوب کیچڑ ہیں لوگ سب پورن بدا کی طرف بھاگ رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں بھائی پتی کیوں بھائی تو آفت ہی آفتیں ہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں خدا ناراض ہے ناراض ہے ناراض ہے بارش کا حال ہم دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی بھائی سمجھو سمجھو سمجھو اور مانے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے تو پھر کتاب فرمائے تو اب یہ ہمارا آدمی باہر والے بھائی ایک سک دے دینا تو دروازہ تھا چیزوں ہاں؟ سے کوئی میں مت کوئی نہ ناخن بدپو دے دیجیے بنا خیر ایسا تھا تو ابھی کتاب فرمائے اور تمہیں بھی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی تو ابھی کتاب فرمائے